حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں میں تھے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو بلا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت عمر کو بلا لیں فرمایا بلا لو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول حضرت عباس کو بلا لیں فرمایا ہاں جب یہ حضرات جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جاؤ اس کے بعد حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو بکر رقیق القلب اور کم کو ہیں جب وہ آپ کو امامت کے لیے موجود نہ پائیں گے تو رو پڑیں گے اس پر لوگ بھی آپ کو یاد کر کے غم زدہ ہو جائیں گے اور رونے لگیں گے اگر آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا تو دو مردوں کے سہارے مسجد کی طرف روانہ ہوئے آپ کے قدم مبارک شدت زوف کی وجہ سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف لاتے دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر ابو بکر کو متنبع کیا وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے چنانچہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدا کر رہے تھے اور دوسرے تمام لوگ حضرت ابو بکر کے اقتدا کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے جناب وقی نے فرمایا یہی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اسی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1235